سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو اٹھانوے